ان کی مہت ن دل کے ان چلا دے ان کی مہک نے دل کے ان کی محک ن دل کے ان چیک دے کے بھول کھلا دیے ہیں ان کی مگ دل کے چی کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے چل گئے ہیں تم نے تو لاکھوں کو جان پھیر دی ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم نا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تیرے دل کے ان کے نثار نسار ہوسے گرل دے جب یاد ہیں تمہاری یاد کو گے سوجو یگے سہارا سب غم بھولا دیے گئے جب یاد جن گئے ہیں سب غم بھولا چھوڑی بالنگ اٹھا دیے گئے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے کشتی تم پہ چھوڑیے آنے دو یار کے در پر اب تو گندی کے در پر بیس تر دیے ہیں اب تو سخی کے در پر دیش تر جماتی نہ کہے تو پیارے سوال میں ہے مشکل میں ہے براتی میں مشکل میں ہے براتی اس رام گزر سام میں گزرے جس دم بیڑے پہ خود سیو کے ہونے لگی سلامی ہونے لگی سلامی پر چم جھکا دیے صبر جانے پر غم بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جنا کا دلہا بنا رہے تھے اتار ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج چل چل جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بل ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلبوں کا ان کے دھوبر وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ کا ان کے رہ گزر کی ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا میٹے تھے تجلیے ہفتہ کا سہرا سر پر سنا تو تسلی پشاور دوڑا خود سی پر جمع کرے کھڑے سنامی کے واسطے تھے اسرا میں گزرے جسے ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں میرے کریم سے خطرہ کسی نے مانگا See you. کسی خدا غفار بخش دے اب تو لاج محبوب رکھ ہی لے اب خدا غفار بخش دے اب تو لاج محبوب رکھ ہی لے اب ہمارا خوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے اللہ کیا جہنم ابھی چل پانے دریا دلیا بہادی رو رو کے گوشت پاد دانا میرا توتی اس سن کلا میرا بے زبان بے زبان بے زب ہو گیا ملک سوکھل کی شاع تم کو رضا مسلم ملک کے سوکھل کی شادی تم کو رضا مسلم سم سے آ گئے پکار تیر تیرا قلم تھا خنجر چار تیر جس نے منافقوں کے ٹکڑے اڑا دیے گئے جس نے پوم کے ٹکڑے اڑا دیے گئے جس نے منافقوں کے کل کے ہے پر آداس کہہ تو خیر منائے نشر کرے وہ رضا کے نیزے کی مار گئے کیا تو کے سینے میں بھار گئے کسے چارا چوئی کا مار گئے یہ وار وار سے پار ہے تیرے دیا کے ہاں ٹکڑے اڑا دیے ہیں جس نے منافقوں کے ہاں ٹکڑے اڑا دیے پن جے عالم عالم شان ہے یہ تیری آل ہی صرف کہنا تب شان ہے یہ تیری تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دی بنا دی گئے گئے مل کے سفر کی شادی تم کو رضا مسلم رضا کو ہی مالا رضا کا ہے وادی رضا کو ہے مالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے تنہار کے سوکل کی شادی تم کو رضا مس لو سم سمس آ گئے ہو تو ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا احمد رضا کی شما پروزا ہے آج بھی احمد رضا کی شما پروزا ہے آج بھی پریشان ہے آج بھی ملک کے سکل کی شاہی تم کو رضا مسل کی سمت آ گئے ہو کھلا دیے ہے ان کی مہک دل کے ان کی مہک دل کے ان دیے مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے کھلا دی لاکھوں کو جانے دی ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم ایک دل نا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مرد مور دے جینا دے تم نے تو چلتے پھرتے میں ہو ان کے نثار کو کیسے ہیرل میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سہارا ہے زندگی کے لیے ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں دیے گئے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ان کی دل کے آنے دو یا تو اب تو تمہاری جان